رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس نے ابو معاویہ کے واسطے سے بیان کی البتہ محمد بن نمیر اور ابو بکر بن ابی شیبہ جنہوں نے ابو معاویہ اور وقی دونوں سے روایت کی انہوں نے او کے بجائے الف کے بغیر وا یعنی یا کے بجائے اور کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پچاسی